نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی آدمی نہ بائیں ہاتھ سے کھائے اور نہ بائیں ہاتھ سے پیے اس لیے کہ شیطان اپنے بائیں ہاتھ سے کھاتا ہے اور بائیں ہاتھ سے پیتا ہے جامع ترمزی حدیث نمبر ایک ہزار سات سو ننانوے یہ حدیث صحیح ہے